حضرت سلیمان بن یسار سے منقول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا اس عورت کے بارے میں اختلاف ہو گیا جسے اپنے خاون کی وفات سے چند دن بعد بچہ پیدا ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے دونوں میں سے بات والی عدت گزارنی ہوگی حضرت ابو سلمہ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے اتنے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے وہ فرمانے لگے میں اپنے بھتیجے ابو سلامہ بن عبد الرحمن کی تائید کرتا ہوں انہوں نے حضرت ابن عباس کے مولا قریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا اس نے واپس آ کر بتلایا کہ انہوں نے فرمایا ہے سبیا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاون کی وفات سے چند دن بعد بچہ جن دیا تھا اور اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا تیری عدت ختم ہو گئی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چوالیس